ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کچھ بچہ دیکھا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں یہی سیدھا دین ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچہتر